حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک انتہائی خوبصورت کن پٹی سے کن پٹی تک بھرپور سینے کو بھرے ہوئے اور سیاہ رنگ کی تھی صرف دونوں کن پٹیوں اور ٹھوڑی میں کچھ بال سفید تھے اور باقی پوری داڑھی اور بال کالے رنگ کے تھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اور داڑھی مبارک میں سفید بالوں کی تعداد کے بارے میں مختلف روایات ہیں ان کا تعلق مختلف ازمان و اوقات سے ہے بہر طور سفید بالوں کی کل تعداد تقریباً بیس تھی حضرت حریض بن عثمان رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا آپ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بوڑے لگتے تھے انہوں نے فرمایا نہیں آپ کی ٹھوڑی کے صرف چند بال سفید ہو گئے تھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک روح قبض کی گئی اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اور داڑھی میں چودہ بال بھی سفید نہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ریش مبارک کو طول و عرض سے تراشا کرتے تھے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک کے بال گھنے تھے حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ بھی یہی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک گھنی تھی حضرت ابو ہریرا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک کے بال سیاہ تھے حضرت عبداللہ بن امر بن آس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ریش مبارک کو طول و عرض سے تراشا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی آرائش کا باقاعدگی سے اہتمام کرتے تھے تاکہ ریش مبارک کی تزئین اسے دیکھنے والوں کے لیے دیدہ زیب بنا دے